حجت اللہ البالغہ میں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی رحمت کا بیان کر رہے تھے اور انبیاء علیہ صلاح السلام کی بیٹھک میں جو حکمت ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک اور اعتقادی کے اندھیروں سے نور کی طرف نکالے اور انبیاء عالم صلاح کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ انسانی زندگی میں جو تنگیاں پیش آتی ہیں ان کو فکر کر کے انسانوں کو فضا کشادگی اور راحت سکون کی طرف لے جائیں اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کو انبیاء علیہ ہم والسلام کی فرما برداری کے ساتھ منسلک کر دیا فیار فخر سو کیا کی فخر کی بات ہے کیا کہنے اور کیا بلندی کی بات ہے یہاں تک ہم پہنچے تھے اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انبیاء صلاحت والسلام کے جو متبرین ہیں پیروکار ہیں ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر توفیق توفیق دی دی گئی گئی وفق موافق کیا گیا کا توفیق دیے گئے تو انہیں توفیق ملی یا توفیق دیے گئے کون لوگ جو کوئی بھی انبیاء علیہ والسلام کی اتباع کرنے والے تھے ان کے پیچھے چلنے والے تھے تاکہ وہ ان کے علوم کو اٹھائیں اور آگے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو شریعتیں انبیاء علیہ صلاحت والسلام لائے ہیں ان شریعتوں کے جو اثرات ہیں ان کو من شاہ جس کو بھی اللہ نے کے توفیق بخشی دو باتیں ہو گئیں بلکہ تین باتیں ہو گئیں ایک تو انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں ان کے بعد ان کے ماننے والوں کو توفیق دی گئی کس چیز کی توفیق دی گئی دو چیزوں کی ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام علوم کو اٹھائیں اور دوسرے یہ کہ شریعت کے جو اثرات اور رموز ہیں ان کو سمجھا تو تین باتیں اس ایک جملے میں شاہ صاحب نے اشار فرمائی یہ جو انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ صلاح والسلام کو توفیق دی گئی تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اگر تجدید کے منصب پر فائز ہو تو بھی اس کے بعد پھر اس کے پیروکاروں میں سے اتنی بڑی شخصیت نکل آئے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ ایک شخصیت کو جتنے علوم اللہ نے دیے ہوتے ہیں پھر وارثین جو ہوا کرتے ہیں کسی ایک ہی علم کو لے لیتے ہیں کوئی کسی چیز میں اس کی نسبت کو لے لیتا ہے کوئی کسی چیز میں اس کی نسبت کو لے لیتا ہے بحیثیت مجموعی پوری نسبت ہی منتقل ہو جائے بہت کم ایسے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کھانا کوئی نہ کوئی چیز خالی رہی جاتی یہ تو امت میں عام افراد کا ہاتھ مجدین تک کا کہ ان کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں سو فیصد اتنی بڑی شخصیت نہیں ابھرتی امبیا علیہ السلام کے تو کہنے ہی کیا انبیاء علیہ صلاحت والسلام کا طریق اور ان کی رائے بالکل مختلف اور صحیح تر بات یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پائے اور لوگوں نے اسے بیان بھی نہیں کیا بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ دیکھو ابدیت کے جتنے بھی مدارس ہیں ولایت کے جتنے بھی مدارج ہیں حتیٰ کہ آپ آخری درجے کو لے لیں صدیقیت کا درجہ صدیق اللہ عنہ جس مقام پر فائز تھے ان سب میں انسان اللہ کی طرف چلتے ہیں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے خدا کا نام لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا خود چن لیتا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے سالک مجذوب سالک مجذوب کا مطلب یہ کہ اللہ کا اسے چن لیتا ہے اور اسے ولایت کے مقام پر فائد کر دیتا ہے مگر خدا کے چناؤ کے باوجود وہ سالک ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ذکر مراقبات کی چیزیں کرتا ہی ایسے نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے چن لے کہ اسے اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتے ہیں تو صادق مجلوب اللہ کے حکم کے تحت کام کرتا ہے اور جو کامل طور پر عام انسانوں میں چن لیا جائے اور مجلوب ہو جائے وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتا ہے اور اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم میں فرق اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو لہذا کتنے چنا ہوا نہ پڑے گا روزہ رکھے گا حج کرے گا زکات دے گا کہنے کو یہ طالب مجذوب ہے یعنی خدا نے اسے چن لیا ہے اللہ کی طرف سے ہے رضی اللہ عنہ میں یہ شان تھی ایک اعتبار سے کہ انہیں اللہ نے اتنا علم دے دیا تھا اتنا علم دے دیا تھا کہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اتنا علم نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو یہ وہ ہے جس میں جذب ہے کہ اللہ نے کھینچ لیا جذب کا مطلب خدا نے اسے خود اٹھا لیا اور صادق کا مطلب رستے پہ چلا تو اللہ کا حکم صادق مصروف کے لیے بھی ہے ارادہ اس کے لیے نہیں ہے اور جس کے لیے اللہ کا کامل ارادہ ہو جاتا ہے کامل مشروب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتا ہے اللہ کے امر کے تحت کام نہیں کرتا سیدنا موسا علیہ صلاح خدا کے چنے ہوئے رسول تھے ہم نے صادق اور مجروب نہیں کہہ رہے ہم کہتے ہیں رسول تھے علیہ صلاح اور اللہ کے امر کے تحت کام کرتے تھے اور جس شخص کے پاس بھیجا گیا علیہ السلام کے پاس وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتے تھے حکم کے تحت کام نہیں کرتے تھے اللہ کا ارادہ ہوا اس کو مار تو مار دی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس کشتی کو توڑ دینا چاہیے توڑ دیا اسی طرح جو مزدور ہوتا ہے کئی حکایات سننے کو مل جائیں گی لکھنے میں پڑھنے میں آ جائیں گی کہ وہ ایسے ہی رہتا تھا نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور چیز اور اس نے کہا یہ کام ہو جائے گا یہ حکومت بدل جائے گی اور یہ دیکھو یہ میں نے حکومت بدل دی تو وہ ایک علامت ہو گئی یہ شخص اللہ کے حکم کے تحت نہیں اللہ کے ارادے کے تحت کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کی تکمیل اس کے ذریعے کرواتا ہے اور بڑے سے بڑا آدمی بھی جس میں یوں کو تو چھوڑ دو تو خدا کے ارادے کے تحت آ گیا باقی امر اللہ کے حکم کے تحت بڑی سے بڑی چیز بھی یہ ہو جائے کہ خدا اسے خود چن لے اللہ تعالیٰ چن لے جس کے باوجود اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے جتنے بھی ولایت کے طریقے ہیں جتنے بھی تلاسل اور جتنے بھی مدارج ہیں ان سب میں بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اور نبوت اور رسالت کے لیے شرط ہے کہ اس میں خود اللہ بندے کی طرف آتا ہے خود اللہ براہ راست انتخاب کرتا ہے اللہ الہی الہی میں میں یہ شاویاتی اس تفیع تو الناس بے رسالاتی ہو بے کلام موسیٰ فراز السلام ہم نے آپ کو چنا ہے ساری مخلوق پر کس معاملے میں کہ ہم تم سے کلام کرتے ہیں اور ہم نے تمہیں رسالت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سنا علیہ السلام کے ذریعے بس تنا تو کلے نقصی تجھے تو بنایا ہی میں نے اپنے لیے تھا حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہے اور افان کا ذکر اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا آپ نے آپ کے تذکرے کو شہرا کر دیا پوری دنیا میں آپ کا شہرا پھیلا دیا تو رسالت اور نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں خود اللہ بندوں کی طرف آتا ہے اور خود انتخاب کرتا ہے یہ رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں رسالت پر کئی جگہ بحث کیا اور بہت عمدہ بحث کیا ہے شاہد اللہ رحمت اللہ علیہ ایک جگہ قریب نہیں بات چیزوں پر بحث کرتے ہیں چند سطحوں کی بات ہی آپ پڑھیں گے جہاں وہ آٹھ نو درجات مقرر کرتے ہیں انسانوں کے تو ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ صلاح والسلام کے انتقال کے بعد اب امت میں کوئی ایک فرد ایسا آ جائے جو ساری چیزوں کو لے لے بہت مشکل ہے کہیں کہیں خال خال ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نبوت کے اجزاء میں سے ہر چیز کو لے لے وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی صفات کی امت میں آگے چل کے وہ تعلیمات کی چیزیں تقسیم ہو گئی خالد ابن ولید رضی اللہ نے ایک پہلو لے لیا جہاد کا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ نے لے لیا تعلیم کا خلافت خلفاء اربا رضی اللہ عنہ کے حصے میں چلی گئی جو فراست اور دانائی تھی اس کا حصہ رضی اللہ عنہ کو ملا جو علمی مقامات سزا اور فیصلے تھے حضرت علی وہ رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کو ملے تو پھر جو جس شعبے میں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو جاتا ہے کہ نیابت ایسے چلتی ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خود فیوز الحرمین میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی تقسیم کی ہے اور انہوں نے کہا کہ علماء ظاہر جو ہوتے ہیں مفتی جو فتوے دیتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو کیا ہوتا ہے علم کو اور جو صوفیہ ہوتے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کو لیا ہوتا ہے تو شاہ صاحب یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی انبیاء علیہ السلام کی پیروی میں ان کے پیچھے چلے تاکہ ان کے علوم کو اٹھا دیں علماء ظاہر فتوا دینے کے لیے کتاب و سنت کے ماہرین مفسرین محدثین فقہا علم کلام کی مباحث اصولی حضرات کے کے سب سب اس میں آ گئے اور پھر شریعت کے اثرات جو ہیں ان کو اللہ جس پہ چائے کھول دیتا ہے پھر جس کو توفیق ملی اس نے شریعت کی ان پیچیدہ چیزوں کو یا ان چھپی ہوئی چیزوں کو اثرات کو سر ہے نا اس کی جمع انہوں نے ان کی شریعتوں کے رموز کو سمجھا منشا جس کو خدا نے توفیق بخشی اس انسان نے کو سمجھا یہ جو شریعت کی حکمتوں پر بحث کرتے ہیں مراد وہ لوگ ہیں اور یہ لوگ ہوتے ہیں لمائے اصول کہ اصول کی بحثیں کرتے ہیں حکمت کی مباحث کرتے ہیں لیکن یہ بہت پیچیدہ چیز شاہ رحمت اللہ کو خود بھی بتائیں گے آگے چل کے بہت مشکل چیز ہے کہ اس کے لیے باطن کی جتنی اور علم کی گہرائی اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت پر نظر جتنی چاہیے ہوتی ہے یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے تو جن لوگوں کو یہ دی گئی البتہ اللہ نے علم پہ کیا امام راضی رحمت اللہ علیہ تھے وہ شریعت کے اثرات پر جب بحث کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آدمی کس مقام پر بیٹھ کے بحث کر رہا ہے بات لیکن ان میں اتنی سی ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں محتاط نہیں امام راضی اللہ علیہ جتنی روایات تفصیل میں لائے ہیں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کے متعلق کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایات صحیح ہیں حدیث کی کتابوں میں ملتی نہیں بس جو کچھ زمانے میں مشہور تھا ان میں بھی لکھ دیا اور بھی ایسی چیزیں مل جائیں گی اسی طرح شریعت کے اثرار حکم ان پر بحث کرنا حضرت مجدد اللہ علیہ کے ہاں بھی ہے لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا پایا بہت بلند ہے مختصر عبارات مگر وہ کرتے بہت اچھی باتیں ہے بے احمد اللہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے ہاں اِسلا رحیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے علیہ السلام کے جو حائز تھے حائز کا مطلب چھپی ہوئی چیزیں بھید ان بھیدوں کو ان خفیہ رازوں کو یہ سمیٹنے والے ہو گئے فائزین اور اسی طرح وہ فائز ہوئے کامیاب ہوئے انوارین جو نور تھا اس میں تو جب یہ چیزیں ہو گئی وناسی کا کا من منیہ سو اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک تو شریعت کے اثرات کو سمجھا شریعت میں جو پیچیدہ چیزیں تھیں ان کو سمجھا حکمت ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے فلسفہ وہ الگ چیز ہے فلسفی کئی مرتبہ کسی حکم کی علت کسی کی حکمت کوئی چیز بیان کرتا ہے خود علت اور حکمت میں بھی فرق ہے نا خیر یہ بحث تو آگے کہیں آئے گی لیکن فلسفی ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور جو کچھ وہ بیان کرتا ہے شریعت کے اثرات اور رموز کو سمجھنے والا تو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو جتنا فرق محض سننے اور دیکھنے میں ہے اتنا ہی فرق ایک فلسفی اور ایک سوفی میں ہوتا ہے اور فلسفیہ کرام جو ہوتے ہیں رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان پر یہ علوم کھولتا ہے کہ حکمت کیا ہے اس لیے آپ حکمت کی باتیں دانائی کی باتیں جتنی ان لوگوں میں دیکھیں گے اتنی کم ہی کہیں ملتی مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مریض بیمار ہو گیا ابو علی سینا اسے دیکھنے کے لیے گئے اور ابو سعید رحمت اللہ علیہ بھی گئے تو ابو علی سینا کو بہت پرخاش تھی ابو سعید رحمت اللہ علیہ سے جو بھی بزرگ تھے تو اس نے سوچا کہ ملے مجھے تو میں بتاؤں کہ دین کیا ہے یہ بیٹھ کے سارا دن جو خان کاؤں میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اس میں کیا رکھتا ہے دین تو اصل میں وہ ہے نے سمجھا ہے تو اس نے جا کر ہاتھ رکھا مریض کی نبز پہ تو اس سے تو بخار تھا بہت سے دین انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیا تو وہ لپینا نے کہا کہ اس سے بہت شدید بخار ہے وہ چپ رہے پھر اس نے کہا کہ اس کا بخار اس وجہ سے ہے کہ جسم میں سارے مواد اس کا اکٹھا ہو گیا ہے اور اس کا پسینہ نہیں آ رہا پھر اس نے کہا کہ ایسی دوائی دی جائے کہ اس کے مسام کھل جائیں تو پسینہ آئے گا بخار ٹوٹ جائے گا اور سعید صحیح طرح سے کر کے پڑھتے رہے پھر اور تکلیف پہنچی تو اس نے کہا کہ کیا یہ سوتی تم پھونک رہے ہو اور پڑھ رہے ہو یہ تو مسئلہ بیماروں کا ہے تو انہوں نے کہا چپ رہے تو اس نے کہا چپ ہونے کی کیا بات ان کا بکو نہیں اتنا سخت جملہ جو انہوں نے کہا تو وہ لسینا تو اٹھ کھڑے ہوئے وہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا کیا تو اس نے کہا کہ اسے دیکھو مجھے کہتا ہے بکو نہیں تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں جو کچھ کہا ہے میں سمجھایا ہے تم سمجھے سمجھتے نہیں چلے گئے تو مریدوں نے کیا کہ حضرت آپ کو اتنے غصے میں دیکھا کبھی نہیں یہ اپنے کی کیا کیا کیا ہوا اس کے ساتھ تو کہتے گئے میں اس سے سمجھا رہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس پہ میں کیا پڑھ کے پھونک رہا ہوں تو تم نے دیکھا میں نے اس کا نام لیا تو وہ چکنا ہو گیا پھر میں نے جب اسے کہا بکو دی تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا سمجھا یہ رہا تھا کہ میرا کلام اور بے ادبی سے بھرپور وہ تجھ جیسے پہ اثر کرتا ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو اللہ کا کلام حکمت سے بھرپور اتنا بھی اثر نہیں رکھتا کہ مریض اٹھ کے بیٹھ جائے اور پھر فرمایا اسے اخلاق نہیں آتے اس میں اخلاق نہیں ہے تو وہ لسینا کو بھی کسی نے جا کے ساری قسطہ بتا دیا اب شرمندہ تو ہو گیا تو اس نے اپنی ساری کتابیں جو لکھی ہوئی تھیں ایک ایک جلد بھیج دی ایک ایک نسخہ بھیج دیا تھا بتانا اپنے پیر کو کہ میں نے اخلاقیات میں اتنا کچھ لکھا ہے انسانی اخلاقیات میں اتنا کچھ تو انہوں نے فرمایا یہ کتابیں واپس دے جاؤ اور اسے کہنا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسے علم نہیں ہے اخلاقیات کا میں نے کہا تھا اس میں اخلاقیات نہیں ہے علم اور چیز ہے اور کسی چیز کا ہونا اور چیز یہ ہے بات تو صوفیہ یہ لوگ اللہ کے دین کے اثرات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا اسی لیے اگلا شاہ اللہ اللہ علیہ لائے کہ یہ کیا ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں بے انوارین اس ان انوار سے جو انبیاء علیہ صلاح السلام کے کلام میں ہوتے ہیں انبیاء علیہ صلاح السلام کے کلام میں نور ہوتا ہے اور یہ لوگ اس نور کے ذریعے سے راہ طے کرتے ہیں قرآن کریم میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور ایمان ہے تو یہ ایمان قیامت میں نور کی شکل میں آگے آگے چلے گا اللہ نے فرمایا کہ نور ہوں اور ان کا نور ہوگا اور مومنوں کو وہ راہ دکھائے گا جنت کی اور لوگ اس کے پیچھے چلیں گے روشنی کے پیچھے چلیں گے تو ان کے دائیں طرف ہوگا اور سامنے ہوگا اور جو لوگ منافق رہے زندگی میں وہ انہیں کہیں گے کہ تم رکو اور ہم اس نور میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو انہیں کہا جائے گا کیلر کیوں اور میں نورا لوٹ جاؤ دنیا کی زندگی میں یہ نور وہاں تقسیم ہوتا تھا وہاں سے لے کے آؤ اللہ نے فرمایا پھر اس بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ظاہر میں عذاب ہوگا اور اندر اس کے خدا کی رحمت ہوگی یعنی جہنم ہوگا ادھر کو اور اندر خدا کی رحمت دوسری طرف ہوگی تو منافقین کو روک دیا جائے گا تو انبیاء علیہ السلّت السلام وہ جو کچھ کہتے ہیں اور ان کے متقین جس علم کو سمیٹتے ہیں انوار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے سو اس سے بڑھ کر بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو وہ نور مل جائے جو انبیاء علیہ السلّت السلام کے کلام میں ہوتا ہے حسن بصری رحمت اللہ کے کلام کے متعلق ایسے آتا ہے واض کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے کلام میں ایسا نور ہے جیسے انبیاء علیہ صلاۃ السلام کا کلام ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے یعنی بات ان کی اثر کرتی ہے پھر فرمایا حضرت نے کہ دیکھو یہ علوم جو سمیٹتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے تو کوئی ایک شخص جو اس علم کو لے لیتا ہے ایک ہزار عبادت گزاروں پر بھاری ہو جاتا ہے ایک آدمی عبادت کرتا ہے محض بغیر علم کے اور ایک آدمی ہے جس کے پاس علم ہے اور عبادت نہیں ہے تو تین قسمیں بن جاتی ہیں اللہ کے ہاں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں فقیر کہتے ہیں جسے مجتہد کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے اور شیطان دھوکہ نہیں دیتے اس علم پر وہ عمل کرنے والے بھی بنے جب علم اور عمل دونوں جمع ہو گئے تو یہ ہیں جنہیں قرآن نے کہا کہ اللہ سکون فی العلم اور وہ لوگ جن کا علم میں پایا بلند ہوتا ہے یا پھر تیسرا درجہ ان لوگوں کا آ جاتا ہے جو لوگ ظاہری علوم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے مگر اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اس کے ذریعے وہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو چیز خلاف شریعت ہوتی ہے ان کی طبیعت کو کھٹکنے لگتی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پھر بھی فتوے کے محتاج رہتے ہیں کسی اور فیلڈ میں ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کچھ اور کام کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اتنی غالب ہو جاتی ہے اس پہ کہ پھر وہ طبی طور پر شریعت کے خلاف چلنے کو ناگواری محسوس ہوتی ہے اور فتوے پوچھتا رہتا ہے اور یہ وہ چیز تھی جس کے پیش نظر ہمارے بہت سے حضرات نے خلافت اور اجازت ان لوگوں کو دے دی جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے علماء میں سے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ فکا کی کوئی بات فتوے کی کوئی بات پوچھنی ہو تو میاں مفتیوں سے پوچھتے رہنا فکا میں دخل خود نہ دینا اور باقی اللہ اللہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے یہ تم میں قابلیت آ گئی صلاحیت آ گئی ٹھیک ہو گیا تو حضرت فرماتے ہیں شاخ اللہ رحمت اللہ کہ ایک آدمی ہزار عبادت گزاروں پر افضل ہو جاتا ہے اس لیے کہ عبادت گزار سمجھ نہیں سکتا کہ شیطان کس جگہ آ کر پھنسا دے گا انوار میں پھنس جاتا ہے بظاہر نور ہے اس میں پھنس جاتا ہے وہ چند دن اچھے خواب دیکھ لیتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے اور جب پڑھا لکھا ہوتا ہے تو وہ ان ساری گھاٹیوں کو عبور کر جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ گزر جانے والی ہیں اور ان کے ذریعے شریعت ثابت نہیں ہوتی شریعت ثابت ہوتی ہے ان چیزوں سے جو چیزیں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم لائے یہ مقام ہے جہاں پہنچ کے بڑے بڑے لوگ اللہ آپ کے خود سے محروم ہو جاتے ہیں ایک بزرگ ہیں انہوں نے کتاب لکھی اور ہیں وہ بھیرا کے ڈرا میں بگوی خاندان جو ہے اس کے بزرگ اور یہ بگوی خاندان کی علمی طور پر بڑی خدمات کسی زمانے میں مرکز رہا ہے خاندان جو تھا پورے پنجاب اور سرحد سے لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے انہوں نے حوالہ دیا ہے اس سے مجزانی رحمت اللہ کی ایک عبارت کا لیکن وہ عبارت ملی نہیں ابھی تک تو نے یہ نقل کیا کہ یہ ہے فرق کہ دیکھو کہاں آگے کس طرح فقیر انسان اور سمجھدار انسان دین کا پڑھا لکھا انسان عبادت گزار پر بھاری رہتا ہے قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ سطر کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا تھا بیٹھا رہتا تھا تو شہر کے جو مختصر تھے حکومت سے مقرر کیے بڑے سالے نیک آدمی تھے انہوں نے دیکھا لوگ ایک جگہ جھمکٹا لگا ہوا ہے تو آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے اسے کہا کہ اپنے سطر کی حفاظت کرو اپنے آپ کو تھام کے رکھو یہ کہہ کے چلے گئے اگلے دن پھر یہی چیز ہو رہی تھی تو پھر آئے اور انہوں نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو مجھے پھر پولیس کو بلانا پڑے گا قاضی کے پاس جانا پڑے گا اور شہر میں میری ڈیوٹی اسی لیے حکومت نے لگائی ہے کہ جو خلاف شرح چیزیں ان کو روکوں تو وہ آدمی سکتا اور کہنے لگا تم میری جان نہیں چھوڑو گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تبدیل نہیں کریں گے جب تک تمہیں وہاں سے ڈانٹ نہیں پڑے گی تو وہ متصد جو تھے وہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان صاحب نے نے خوف شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ مجھے تنگ کرتا ہے یہ شاعر کا محتصر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا کو یہ ہمارا آدمی ختم ہو گئی بات اگلے دن پھر وہ آئے اور نے کہا میں پولیس کو بلاؤں یا تم ٹھیک ہو گئے تو ہنسے اور کہنے لگے تیری ضرورت اتنی ہو گئی ہے کہ رات تجھے ڈانٹ پڑی ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود تو باز نہیں آتا تو انہوں نے کہا ایک خواب میں اس پہ عمل کر لوں اور سینکڑوں ہزاروں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ جو قطبہ دیتے ہیں کہ سطر ڈھانپنا ہے ان کو چھوڑ دوں ان کا بس خواب ہے دیکھا تھا لیکن میں ان روایات کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جو حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے ذریعے مجھ سے پوچھ ہے تو ٹھیک ہو جاؤ کرنا میں پولیس کو بلاتا ہوں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہنچ کر اگر کسی انسان کے ہوش و آواز برقرار ہو ایک تو ہے نا ہوش سے ہی گزر جائے مجلوب ہو جائے اور مجلوب ہوتا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں اور کوئی تجلی اتنی زبردست پڑتی ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو عقل کے دائرے میں رکھ نہیں سکتا حقیقت اس کی اتنی ہے اب یہ کون ہوتا ہے اس میں اور پاگل میں کیا فرق ہے کیا نہیں ہے یہ بڑی پیچیدہ ہے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اس تین لوگوں کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے لیکن جس انسان میں ہوش و حواس برقرار رہے پھر وہ شریعت کے خلاف چلے تو یہاں پہنچ کے اگر کوئی اور آدمی ہوتا اور آپ میں سے ڈانٹ پڑی ہوتی تو وہ تو کہتے جی بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے اگلے دن کہا کہ یہ تو تمہارا ایک خواب ہے نا بس ٹھیک ہے لیکن میں ان روایات کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے احکامات ہم تک پہنچے اس لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہوتے ہیں پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ علوم نبوت کے جو وارث ہوتے ہیں ایک ایک آدمی کو ہزار ہزار عابدوں پر عرب اصل میں محاورہ یہ عربوں کا عرب انسانوں کو تولتے تھے وہ کہتے تھے یہ آدمی ہے اور اس کے مقابلے میں تم اپنے قبیلے کے دس آدمی بھی پیش کرو تو یہ اس سے بھاری ہے اب بھی آپ سوچیں کبھی کبھی ایک آدمی اتنا قابل ہوتا ہے کہ اس کے پیڑ کے دس آدمی لے آئے تو آدمی کہتا ہے ان دس سے ایک بھاری ہے حضرت علی رضی اللہ نے بھی یہ کہا نحج البلاغہ میں آتا ہے انہوں نے کہا معافیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق معافیہ میرے ساتھ اگر مقابلہ کریں فوج کی تبدیلی کا تو میں ان کا ایک آدمی لے لوں اور تم جو میرے دوست ہونا دس انہیں دے دوں تم کتنے نکمے لوگ مجھے مل گئے تو قبی رضی اللہ نے تقابل کیا ہے آدمیوں کا اس طرح عرب تقابل کرتے تھے کہ ایک آدمی ہزار کے برابر ایک آدمی سو کے برابر ہو گئے اونٹوں میں بھی تقابل ہوتا تھا آج کل کی آسان مثال ہاتھ پاس لے لیں یہ اتنے ہاتھ پاس کا انجن ہے مطلب یہ کہ جتنے گھوڑے اتنی طاقت کو کھینچ سکتے تھے استعمال کر سکتے تھے اتنے گھوڑوں میں اتنی طاقت تھی اتنی طاقت کا یہ انجن بن گیا ہے یہ آسان مثال اور خود حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تولا گیا دارمی کی روایت میں آتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نبوت سے پہلے ایک جگہ جا رہا تھا میدان میں تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک ترازو لا کے نصب کر دیا گیا تو نے مجھے پکڑا اور بٹھا دیا اور اس نے کہا اس آدمی کا وزن کرو تو فرمایا پھر ایک آدمی کو میرے برابر میں رکھ کے تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا زمین پہ رہا پھر دس آدمی پھر سو تو اس نے کہا اس آدمی کا اتنا وزن ہے اس نے کہا اتنا وزن ہے اس کا کہ پوری دنیا کے لوگ لا کر تم اس پلڑے میں رکھ دو نا تو بھی ان سے وزنی تو پھر وہ چلے گئے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار عبادت گزار ان پر ایک آدمی کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے جب وہ دین کو صحیح معنی میں سمجھنے والا ہو فقیر ہو اور دین کو صحیح طرح سمجھتا یوں پر رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ پر رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ میں تھے اور عبادت میں امام صاحب رحمت اللہ اگر بڑھ کے نہیں تھے تو کم بھی نہیں لیکن جو اللہ نے قبولیت عامہ نصیب فرمائی ہے وہ دین کی گہری سمجھ اللہ نے دے دی تھی اسی لیے دوسری کا ابن کی روایت میں آیا ہے کہ میں یورج اللہ کو ہی خیرن اللہ جس انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی گہری سمجھ عنایت فرما دیتا ہے یہ وہ دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اس دور میں دین کے کیا تقاضے تھے انہیں سمجھتے تھے تو ایک آدمی ہزار آفتوں کے برابر ہو جاتا ہے اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہیں ملاقوت اور جو عالمی ملاقوت ہے یہ دنیا ایک الگ ہے یعنی فرشتوں کی دنیا ملکوت ملک فرشتے کو کہتے ہیں عالمی ناسوت لاہوت ملاکوت یہ سب پر آس پاس صوفیہ کی اصطلاحات ہیں ان میں سے ایک چیز حضرت فرمائی کہ ملاقوت فرشتوں کی دنیا میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لوگ کہلاتے ہیں ایسی روایات حدیث میں بھی آئی ہیں ابن عبد البر نے ایک کتاب لکھی ہے یہ بہت بڑے مالکی فقیر تھے اندلس کے تھے اور موتا امام مالک رحمت اللہ بھی کام کیا ہے اور پچاس جلدوں سے بھی زیادہ لکھی اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ علماء کے متعلق ہیں ان کے مناقب پہ علم کے مناقب پہ اس میں وہ ایسی احادیث ایسی روایات لائے ہیں کہ فرشتے بھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کے ہاں وہ عظیم انسان شمار ہوتے ہیں تبرانی میں بھی آیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے جو درجات بیان کیے ہیں مختلف احادیث کو دیکھیں تو ان میں سے ایک روایت تبرانی میں بھی آئی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ ایک ایک عالم دین اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ تین سو ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے جن پہ جہنم بازی ہو چکی تھی یہ بڑے شرف اور فخر کی بات ہے لیکن بات وہ ہے کہ اللہ کے یہاں کون علماء میں شمار ہے اور کون نہیں کیونکہ قرآن نے دوسری طرف بھی بتا دیا ہے کہ گرے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے اس نے بوجھ اٹھا رکھا ہے تو دونوں ہی چیزیں جب تک موت نہ آئے ایمان پہ اور اللہ معاملہ نہ پیش ہو جائے اور وہاں سے کوئی حکم نہ ہو جائے کیا کوئی کہہ سکتا ہے وسارو اور پھر وہ لوگ جو جو فرشتوں کے ہاں بڑے لوگ کہلائے وہ حضرات حضرت فرماتے ہیں اس قدر بلند درجے پر پہنچے کہ خلق اللہ اللہ کی ساری مخلوق حسر حیثیت جو ماں یہاں تک کہ جو مچھلیاں ہیں وہ پانی میں بھی ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں مچھلیاں جو ہیں پانی میں بھی ان لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں ان علماء کے لیے یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو ابن ماجہ میں آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا کام کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے مچھلیاں پانی میں اور چونٹیاں اپنے دلوں میں ان کے لیے دعا مانگتی اور قرآن کریم میں سورہ مومن کے آغاز میں بھی آیا ہے کہ فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں اور فرشتے بھی کون سے اللہ نے کہا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا اور جو ان کے کرب و جواب میں اور فرشتے ہیں اللہ کے انتہائی مقرر فرشتے وہ بھی اور کہتے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو سبیلت جو تیری راہ پر چلتے ہیں ایمان لائے تیرا کام کیا تیری راہ پر چلتے ہیں اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دے تو سب سے زیادہ چونکہ علماء اگر علم صحیح ہو تو اس راہ پر چلنے والے ہیں اس لیے حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اتنے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں اتنا بلند مرتبہ ہو جاتا ہے کہ ساری خلق خدا حتیٰ کی مچھلیاں پانی میں بھی ان کے لیے دعا ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جو بات کہی ہے وہ اس پہ بڑی منتقل آتی ہے آپ نے منسن جس آدمی نے کوئی اچھا کام شروع کیا یعنی وہ دین کے قواعد ضوابط اصول کے خلاف نہیں تھا اور اس نے اچھا کام شروع کیا اللہ اسے اجر دے گا اور جو لوگ اس کے طریقے کے مطابق کام کریں گے اللہ انہیں بھی اجر دے گا اور اجر کام کرنے والوں کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور اللہ اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا ایک آدمی نے کسی کو بتا دیا کہ نماز کا یہ مسئلہ اس نے عمل کیا اس سے بھی ثواب پہنچا اور جس نے سکھایا تھا اس کو بھی اللہ نے ثواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ اس عمل کرنے والے کے ثواب کے کاٹ سے کاٹ کے کچھ دے دیا بلکہ اس کو بھی خدا نے ویسے ہی ثواب دیا اور اسی طرح شر کے بارے میں بھی ہے کہ جس انسان نے برا کام کیا وہ برائی اس کے کھاتے میں بھی اور جو کچھ لوگ اس برائی کو دیکھ کریں گے وہ بھی اس کے کھاتے میں اسی لیے ابن ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا ہی مبارک ہے وہ آدمی جو خیر کا دروازہ کھولنے والا ہو اور جو شر کا دروازہ بند کرنے والا ہو اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں خیر کے دروازے کھولنے والے بن جاؤ اور شر کے دروازے بند کرنے والے بن جاؤ یہ اللہ کی و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ہم کی عالم صلاح السلام کی ضرورت کے بعد اب بات پھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ وسلم علیہ اے اللہ سلامتی نازل فرما اور اے پروردگار خاص رحمتیں نازل فرما ان انبیاء علیہ صلاح والسلام پر اور والا ورثت ہی جو لوگ ان کے وارث ہیں ان پر مادامت الارض والسماء جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں اب اللہ کی حمد و ثناء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے دوسری جگہ کہ جو شخص بھی کوئی بڑا کام شروع کرے اور اس اللہ صلی اللہ کے اندر صنع نہیں کی اللہ کا ذکر نہیں کیا اور مجھ پہ کلام نہیں پڑھا مجھ پہ دروس نہیں پڑھا تو اس کا کام بے برکت رہے گا لفظ آیا ہے کہ جیسے ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے کہ جب ہاتھ کٹ جائے تو انسانی جسم ناقص ہو جاتا ہے اس طرح اس کے کام ادھورے رہیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے جمع کا تو جمع کا سیوا علیہم ہے ان سب پر خدا کی سلامتی یعنی انبیاء علیہ السلام پر والا وارثیم اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے جو وارث ہیں ان پر بھی خدا کی سلامتی نازل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ضمنی طور پر انبیاء علیہ السلام کے برتا کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا اور یہ چاہیے پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی مل جائے گا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو یہ پہلے بھی بات ہو چکی اور خیر جب ہو چکی تو بس وہ وہ, وہ سن لینی چاہیے خلاصہ اس ساری بات کا یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلط والسلام پر ہی سلام بھیجنا چاہیے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظی لکھنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا لفظ لکھنا چاہیے کیونکہ اب امت میں یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو اس سے کوئی شبہ پیش آئے تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ان پر بھی خدا کی سلامتی ہو اور ان کے واسطوں پر بھی تو ضمنی طور پر حقیقی طور پر تو علیہ السلام پہ اور ان کی تباہ میں ان پہ بھی ہو جائے بہت سے کام ضمنی ہوا کرتے ہیں اور بہت سے کام اصل ہوا کرتے ہیں اور جو آپ کی ضمنی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے مقاصد کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے وہ کامیابی نہیں ملتی مثلا بچے کو بھیجو مارکیٹ میں کہ یہ روٹیاں لے آؤ اور وہ تو اصل کام ہے اب یہ جاتے جاتے کھیلنے میں لگ جائے تو کھیلنا تو ضمنی کام ہے جو اصل کام تھا وہ کیوں نہیں کیا ضمنی کام میں پڑ گیا نا تو یہ ضمنی کام میں جو لوگ لگ جاتے ہیں پھر وہ اصل کام کو بھول جاتے ہیں اسی طرح یہاں پر یہ فرمایا ضمن کہ ان پر بھی کب تک خدا کی سلامتی نازل و مادام الارض عرب جب تک کہ آسمان زمین اور آسمان ہے یہ بھی محاورہ ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامی نامہ لکھا ہے طبقات ابن اتنے ساتھ میں آیا ہے کہ ان لوگوں کو فلاں فلاں شرائط کے ساتھ فرمایا میں امان دیتا ہوں اور یہ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ پانی ساحل کو گیلا کرتا رہے اربوں میں یہ محاورے تھے محاورہ بولتے تھے کہ جب تک آسمان ستاروں سے مزین رہے آسمان کی رونق ستارے رہے تب تک کے لیے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبی مدت کے لیے قرآن نے بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ رہیں گے جہنم میں اور جنت میں جب تک کہ آسمان و زمین رہے ایسی چیز آئی ہے نا تو اس میں بھی یہی ہے کہ گویا کنایا ہے اشارہ ہے لمبی مدت کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقت وقتم بین اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہ صلاحت والسلام اور ان کے جتنے برا چاہتے ان میں سے اللہ نے خاص طور پر یعنی یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ ان میں سے خاص کر کے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص طور پر تیری رحمت نازلوں المعجد جن کی تعریف کی گئی تھی معجر یعنی جن کی مدد کی گئی تھی معجر دل الواضح واضح طور پر صاف کھلے ہوئے معجزات دے کے جن کی تعریف کی گئی تھی اور واضح کے ساتھ غرا کا لفظ استعمال کر لیا غرا کا مطلب ہے روشن معجزات کبھی معجزات صاف کھلے ہوئے معجزے موجوے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے کہ یہ ہیں اور معجزہ جو ہے وہ نبوت کی دلیل ہے اس لیے امبیا والسلام جب خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو خدا انہیں معجزہ دیتا ہے کیونکہ اگر معجزہ اللہ تعالیٰ نے نہ دے تو پھر تو معاذ اللہ کوئی بھی جھوٹا آدمی اس کے نبوت کا دعویٰ کرتے تو خدا ایسا معجزہ دیتا ہے کہ وہ معجزہ بنیادی چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے مثلا پتھر بولنے لگے یہ چیز ہے ذرا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ چل کیا ہے صحیح روایات میں آتا ہے تو اب اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ واقعی انہیں ہم نے ہی بھیجا ہے اور یہ ہماری طرف سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن اور واضح معجزات کے ساتھ بالکل روشن معجزات کے ساتھ اللہ تعالی نے انہیں اس دنیا میں بھیجا بے افضل و اکرم تحیات حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی طرف سے بہترین درود نازل یہ درود جو ہے لفظ یہ فارسی کا ہے عربی میں سلاد کہتے ہیں اردو میں دعا کہتے ہیں درود شریف کا کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو گئی اب اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ تو تو دعا کرتے نازل کر دے تو اشکال یہ پیش آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں تو یہ بات کیا ہوئی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں کہا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کہو درود سلام تو بندے نے گویا کہ یہ عرض کیا کہ اللہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں اے ان کے شایع نشان جو رحمت نازل کرنی ہے وہ تو ہی مہربانی کر یہ تیری مہربانی اور تیری عنایات ان پہ ہوں تو بندہ اللہ سے پھر ان کے لیے مانتا ہے یہ ہے شیو جی نعمانی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے وہ شاعری میں اور نثر اس کی تشریح اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لکھنے کا ارادہ کیا بڑا کام کیا یعنی کتابیں جمع کی یہ کیا وہ کیا سب کچھ لوازمات کے جمع کیے تو غیر سے مجھے آواز آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی کہ جس ہستی کی سیرت تم لکھنے جا رہے ہو نا دنیا میں کوئی اس کی سیرت نہیں لکھ سکتا وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی سیرت اگر لکھتے تو ہم نہیں لکھتے اور کون لکھ سکتا ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہترین درود اور بہت عمدہ صلاح و سلام یہ تو نازل فرما اور ایسا اس کے بعد سب کیا استعمال کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ پر بہتر بارش نازر فرما اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آل میں ہر وہ آدمی داخل ہے جو متقی ہے جو تقوا وادہ ہے افضلیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے نصب پہ آل پہ اور نصب تو قبضے میں نہیں ہے تو اس ساری بحث میں جو بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ افضلیت کا دار و مدار وہ ہے کسب پہ کہ آدمی نے خود کیا کام کیا اور جتنی بھی چیزیں آدمی کے قصد سے باہر ہیں وہ ایکسٹرا کوالیفکیشن ہے وہ مزید اللہ کی طرف سے مہربانی ہے وگرنا اگر آپ فطری چیزوں کو جو قدرتی چیزیں ہیں انہیں ذریعے قرار و مدار بنائیں تو پھر کون افسر ہے مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ نصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ وہ ہے جو نصب میں ہے حضرت المطلق کی اولاد ہے وہ آگ ہے اچھا صاحب تو ہمارا کیا قصور ہے ہم کیوں نہیں ان کی آگ میں پیدا ہوئے اور ان میں کیا ایسی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پیدا کر دیا اس میں اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بندے کے کسب کو دخل نہیں ہے جن چیزوں میں وہ دار و مدار نہیں بن سکتا اگر نسب کی بات ہم کریں اگر بندے کے کسب کو دخل مان لیا جائے بندے کے کسب کو ایک طرف کر دیا جائے پھر کہتے ہیں کہ بندے کے کسب کو ایک طرف کا کیا جائے اور جو قدرتی چیزیں ہیں انہیں فضیلت کی بنیاد مان لیا جائے تو سب سے اچھا نصب تو وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عمدہ نسر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے محمد بن عبداللہ ہیں اور یہ فاطمہ بنت محمد ہے علیہ السلام سوچے نا آدمی کہ اگر نسرت بنا ہے فضیلت کی وہ تو اپنے اختیار میں ہے نہیں تو پھر سب سے اکثر نصب کس کا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہو گیا ایسا نظر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحبزادی صاحبہ جیسا نظر نہیں ہے یہ مشکل بات لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنی چاہیے کہ کس چیز کو بنیاد بنانا ہے افضلیت ایک آدمی کہتا ہے کہ افضلیت کی بنیاد جو ہے وہ شجاعت ہے بہادری ہے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون زیادہ بہادر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑھ کے بہادر تھے تو لے دے کے بعد ایک ہی رہ جاتی ہے کہ اپنے اعمال کو کثرت کو کام کو دفن افسلیت میں جس نے سب سے زیادہ کام کیا یا اللہ نے اس سے سے سب سب زیادہ زیادہ کام لیا دین کا افضل ہے اگر یہ بحث سمجھ لی جائے تو پھر خود ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ میں کون تھا سب سے افضل سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا تو انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان سے دین کی ایسی خدمت نہیں ہوئی جیسے کہ باقی لوگوں سے بھی وہ بھی انتقال فرما گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے اپنے کثرت کو محنت کو خدا نے جو ان سے کام لیا ہے جتنا علم امت میں ان سے پھیلا ہے جتنے پیچیدہ مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آدمی بھی بھیجتا تھا کہ جاؤ اور ملمومن سے پوچھو اس معاملے میں کیا کہتی ہیں کیا فتوا دیتی ہیں تو پھر افضلیت کا دار و مدار تو کس لیے آ جاتا ہے یہاں پر فرمایا کہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو متقی ہے مومن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہے وہ اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لفظ بڑا اچھا لائے ہیں شاہ رضوان اے پردگار تیری رضا تیری خوشی اس کی شاپ مسلا دار بارش برسے اردو میں کہتے ہیں مسلا دار انگلش میں کیٹس اینڈ ڈاگس مسلسل بارشیں برستی رہیں شاہ کا لفظ سے ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا اتنا مکمل لفظ ہے یا یہ کہیے کہ چھاجوں برسے برسے تیری تیری رحمتوں کا ان پر اور پھر کا احسن الجزا اللہ نے بہترین سلا عنایت فرما صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کیوں اس لیے کہ انہوں نے دین امت تک منتقل کیا یہ جتنے لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں نا یا تنقید کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اور بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کے گواہوں کو مجرور دیں ہے یہ ایک فکر لیکن سوچو مطلب یہ ہے کہ دین کے سب سے پہلے گواہ وہ ہیں وہی انہوں نے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے دین ان سے لے کے امت کی طرف انہوں نے منتقل کیا ہے روایات ان کی ہیں احادیث ان کی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی آدمی مشکوک قرار پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واسطے سے جتنا دین آتا ہے سب کا سب مشکوک ہو جائے گا تو دین اکھڑ گیا مسلم کے مقدمے میں آتا ہے کہ حضرت اللہ اپنے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس کئی چیزیں لائی گئیں اور انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلہ نہیں کر سکتے علی رضی اللہ عنہ کے فیصلہ نہیں یہ فیصلہ نہیں اور انہیں اٹھا کر رکھ دیے ایک طرف اسی لیے کوفہ میں محدین کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ کا علم ان کے لوگوں نے برباد کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ کے جو شاگرد تھے ان پر جب شبہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ کی بات مشکوک ہو گئی نا ایسی صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کے متعلق جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی چھوٹا ہے کہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں وہ خود بخود مشکوک اور ناقابل اعتبار ہو جائیں حتیٰ کے محدثین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف وہ روایات ہم مانیں گے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد روایت کرتے ہیں اس لیے کہ مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جھوٹ نہیں بولتے تو جہاں ہم تصدیق کریں گے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد ان سے یہ روایت بیان کرتا ہے وہاں ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہی آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے سچ کہتا ہے وغیرہ کہیں اور سے حضرت علی اللہ عنہ کا علم آئے گا تو ہم اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے علم مشکوک ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہنا یا ان پر کام کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس دین کے سب سے پہلے جو گواہ تھے وہ مجرو ہو گئے اور یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ موقع کا گواہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے حتیٰ کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو حکومت تو اس گواہ کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے حکومت بھی سچ ہے کہتی ہے بھائی تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے فری کے تمہیں مار دے گا کیونکہ تم گواہ موقع کے تم جو کچھ کہو گے سچ کہو گے تو وہ جو گواہ ہوتا ہے موقع کا وہ سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے تو صحابہ رضی اللہ تو موقع کے گواہ ہیں اب ان کو بھی اگر شک کا اظہار کر دیا جائے کہ یہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے اس کا دین مشکو ہو گیا یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے اللہ کے اور علماء کی تعریف کے بعد اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں اما بات پھر اس کے بعد بات یہ ہے یعنی حمد و سلاد کے بعد فیقول یہ بندہ کہتا ہے الفقیر جو محتاج ہے الا رحمت اللہ کریم اللہ تعالی کی رحمت کا محتاج ہے فقیر غلط استعمال فرمایا ہے یہ لفظ علیہ صلاح السلام نے اپنے لیے استعمال کیا ہے قرآن کریم میں آیا نا کہ فلما اور وہ پھر سارے گاؤں سے فارغ ہو کے سفر لمبا اور وہ ایک کنویں پہ پہنچے وہاں کچھ خواتین تھی پانی نہیں پلا سکتی تھی جانوروں کو مرد جو تھے جگہ نہیں دیتے تھے راستہ نہیں دیتے تھے انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ دونوں چل پڑے اور سے موسا علیہ السلام اس ساری بے آسرا ہونے کی حالت میں درخت کے نیچے بیٹھ کے اور لما کر من خیرن اللہ آج تو جو بھی خیر اور شاہی کی چیز آپ مجھے دے دیں فقیر میں محتاج ہوں تو فقیر کا مطلب یہ ہے یا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے مطابق بات کی کہ اللہ تعالی جو بڑے کرم والا ہے جو بڑے ہی احسان والا ہے عزت والا ہے اس پر نام آ گیا احمد اور پورا نام قطب الدین احمد ولی اللہ اور والد نے ان کا نام رکھا تھا پہلے ان کا نام رکھا تھا احمد تو نام یہی تھا پھر الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ایک دن کہ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے خواجہ اختیار الدین کافی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تھا اور حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام میرے نام پہ رکھنا تو اس لیے میں اب تمہارا نام قطب الدین احمد کرتا ہوں اور پھر ولی اللہ بھی ان کا نام رکھا تو احمد بے ولی اللہ جس کو ولی اللہ کہتے ہیں بن عبد الرحیم عبد الرحیم کا بیٹا اور یہ ایک طریقہ بھی ہے بہت سے معاشروں میں ایک چھوٹا سا نام اور رکھ لیتے ہیں بچے کا ہمارے یہاں بھی ہے اور دلی میں بھی تھا اور الگوں میں بھی تھا کنیت پکارتے تھے کوئی اور نام رکھ لیتے تھے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے متعلق کہ احمد جس کو ولی اللہ کے نام سے پکارتے ہیں اور عبد الرحیم کا بیٹا ہے شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلی رحمت اللہ علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے اپنے زمانے میں بڑا انہوں نے کام کیا اور اللہ کا بڑا قرب انہیں حاصل تھا نقش بندی سلسلے میں تھے اور امیر قرد رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے اور وہ خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ عبد الرحیم صاحب میں اور مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ میں کل دو واسطے ہیں فارسی کے ان کے مکتوبات ہیں اور مدت ہوئی چھپے تھے لیکن ان مکتوبات کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا بلند بایا انہیں دیا تھا ان مکتوبات میں ایک جگہ ایک عبارت ایسی آئی ہے جسے پڑھ کے لوگ گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا لکھ دیا حضرت نے اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے مدد مانگنا چاہیے ایسے الفاظ لکھے تو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں دیکھو آ جائے گی کہیں نہ کہیں تفصیلی بحث خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ ایک ہے کوئی آدمی عقیدے کے ساتھ بات کرے اور ایک ہے کہ اس کا پکارنا شوق کے ساتھ ہو دونوں میں فرق ہے کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لیتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے درد شدید ہے اور عمر اس کی ستر سال ہو گئی بوڑھا ہو گیا پھر بھی یاد آتا ہے کہتا ہے ماں ہائے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں بھائی وہ تو کب کے تاکہ رحمت میں پہنچ چکے لیکن کیا ہے محبت اور تعلق جو ماں باپ سے اس کو وہ یاد کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ انہیں پکار رہا اس لیے جہاں بھی یہ اصول کی بات یاد رکھو کہ جہاں بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کر دیجئے یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے وہ سب کا سب شوق کا کلام ہے تو محبت کا کلام ہے وہ کوئی عقیدے کی بحث نہیں اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے قصیدے دیکھ لیں ان کا کلام چھپ گیا شاہ اللہ رحمت اللہ کے اپنے قصیدے دیکھ لیں حضور اکبر صلی اللہ وسلم سے کس کس طرح وہ کیا کیا باتیں مانگ رہے ہیں وہ مانگنا اسی طرح کا ہے بس شوق سے محبت اور کبھی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس کا ہی مذہب کوئی سمجھتا ہے کسی کو اور اس سے زائد میں مانگنا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تو اللہ سے مانگنا ہے تو بندہ اس رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے خدا کی اصل رحمت کی طرف اس چیز کے ذریعے سے جیسے حجر کو کوئی گوسہ دیتا ہے کا اللہ کا طواف کرتا ہے تو ان پتھروں کو تھوڑا ہی پوچھتا ہے کہ اس کا طواب تھوڑی ہے وہ تو اللہ کی ذات پاک ہے اس کی تجلیات ہیں ان کا ہے لیکن ظاہر میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں بزرگوں کے کلام میں جو ایسے الفاظ آ جاتے ہیں اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پکار کو اس فریاد کو یہاں سے سن لیں گے اور پھر مدد کرنے بھی آ جائیں گے ایسی بات نہیں پشا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو عبد الرحیم کا بیٹا ہوں میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے بلالما اللہ عم المیم اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ٹھکانا وہ کرے جو جنت ہے نعمت والی جگہ انعام والی جگہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ٹھکانا دائمی نعمتوں کو بنائے جہاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا انعام برستا ہے شاہ رحمت اللہ اپنے متعلق بھی کہا اپنے والد کے متعلق بھی کہا اور بہت اچھا انجام اللہ نے دیا وفات سے پہلے کی جو کیفیات تھی جن لوگوں نے لکھا ہے کے متعلق وہ بہت اچھی چیزیں لکھی اور یہ ہو جاتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بس دکھا دیتا ہے کہ یہ تو اس کی ظاہری حالت ہے وفات کے وقت کی اور اس کے بعد جو ہم اس کا احترام کریں گے جو مہربانیاں اور عنایات ہوں گی وہ تمہارے تصور سے بھی باہر ابن رجب حمبلی تھے رحمت اللہ علیہ اور باب صغیر میں ان کی قبر ہے دمشق میں تو دیکھی ہم نے بھی وہ گزر رہے تھے اپنے ایک شاگرد کو لے گئے اور کہا اس کا قبر کھود دو تو اس نے کہا قبرستان میں قبریں تو بہت ہیں لیکن کیا ان کا کھود دو میرے لیے کھود شاگردوں نے قبر بنا دی تو جا کے لیٹے اور باہر نکلے تو بڑے خوش تھے کہنے کے بالکل ٹھیک قبر بنائی ہے کیونکہ میری اب موت آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا گھر پہلے ہی اچھا کر دوں تم لوگ پتہ نہیں کیسا بناؤ ہفتہ نہیں گزرا انتقال ہو گیا اور اسی میں دفن یہ اللہ کی طرف سے خواجہ قطب خطب الدین مختار کافی رحمت اللہ کے متعلق لکھ بھی آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ زمین کس کی ہے تو لوگوں نے بتایا پھر خرید لی اور فرمایا زمین سے دلوں کی خوشبو آتی ہے تو پھر انتقال ہو گیا پھر اسی جگہ دفن ہو گئے چند دن کے بعد تو یہ ہوتا ہے بہت سے اتنے واقعات ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ اتنی چیزیں ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹ کیا بولے وہ تو حالت ہی اس وقت وہ ہوتی ہے کہ آدمی سچ کے علاوہ کچھ بلکہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا موت کا پنجا پڑا ہوا ہوتا ہے پھر تو اس کے اپنے قبضے اور اختیار میں کچھ نہیں ہوتا پھر تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو اتنے لوگ اتنی چیزیں یہ چھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا خود بھی اور ان کے والد صاحب کا بھی جو انتقال کی کیفیات اور جو چیزیں تھیں بہت ہی اچھی تھی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے تو ان کے متعلق لکھا ہے وفات سے پہلے وہ ان کی زبان کو بالکل بند تھی روح اللہ کا ذکر کرنے لگی اور روح کی آواز اللہ اللہ سے آنے لگی اور ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم کمرے سے باہر تھے اور دروازے سے باہر آواز آ رہی تھی تو حیرت ہوئی کی کہاں سے آواز آ رہی ہے تو دیکھا حضرت کا آخری وقت تھا شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ اور میرے والد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچ سے اچھا ہی جو یقینی طور پر حاصل ہے یعنی دین کے علوم میں سب سے زیادہ قابل اعتماد و رہتا اور سب علوم کا سردار اور جتنے بھی دینی فنون ہیں ان کا پایا و اثاثہ اور ان کا ان سارے کے سارے دینی علوم کی اصل ہوگا علم الحدیث ان کی بنیاد حدیث کا علم ہے جتنا بھی تم دین دیکھتے ہو اس سارے دین کی بنیاد اصل میں علم حدیث ہے کہ حدیث کا علم سارے کے سارے دین پر چھایا ہوا ہے خاص ہاں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کی آگے اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کچھ تھوڑی سی بحث کی ہے انشاءاللہ شاء اللہ